عند صدق درود پاک پڑھیں اللهم اللہ محمد سل سید محمدی وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے اسلام کے لغوی معنی ذکر کیے ہیں مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے دین ہے اسلام کے دوسرے معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کرنا مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا مثالوں سے بات بہت کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے اس لیے مشائق میں اس کی مثال دی کہ جیسے مردے کو غسل دینے والے کے سامنے لٹایا جاتا ہے اور غسل دینے والا کہیں بائیں کہیں دائیں الٹتا ہے پلٹتا ہے میت کو لیکن مسجد جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر غسل دینے والے کے حوالے اور سپرد کر چکا جیسے مردہ غسل دینے والے کے سپرد کر دیے جانے کے بعد کسی قسم کا مقابلہ اور مدافعت نہیں کرتا اس طرح مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے ایسا سپرد کرنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی رد و کر اور کوئی اعتراض نہ ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو بھی آئے اللہ کی طرف سے حکم اس پر کوئی اعتراض نہیں سورت البقرہ ختم جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالی نے ایک حکم اتارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم معافی ان سے کم اور تو پو یہاں سے کم دلہ ہوئے یشان و یہاں سے وہ یشان واللہ مالا کل قدیر تو صحابہ ہے کہ رام گئے ارے بھائی اس میں ایسی کیا بات ہوئی کہ گھبرا گئے یہ آیت کے ترجمے سے سمجھ میں آئے گا اللہ نے فرمایا تم جو چیز ظاہر کرتے ہو جو عمل تمہارے ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں جن کو لوگ بھی جانتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھنے آئے سب جانتے ہیں حج کرنے کے لیے گئے حاجی صاحب کہلائے سب جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ دل کی تمہاری باتیں بھی جانتے ہیں اور اس پر بھی محاسبہ کریں گے دل میں تو کیا کیا باتیں آتی ہیں آدمی جس کو بیان بھی نہیں کر سکتا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول دل میں ایسے وسو سے آتے ہیں کہ جل جانا پسند کریں گے زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہے کافر کو وسوسے نہیں آتے اس کو کہہ لے کہ وسوسے آئیں گے وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا جو ایمان رکھتا ہے شیطان وسا وس ڈالتا ہے اب شیطان وسوسا کیسے ڈالتا ہے چھوٹی سی مثال سے سمجھا ہوں آپ کو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز نہ آئے فوکہ نے لکھا کہ اذان بلند آواز سے کہو دو فائدے ہیں ایک فائدہ اذان بلند کا یہ ہے کہ جتنی دور تک آواز جائے گی وہ تمام چیزیں جن پر اذان گونجے گی وہ قیامت کے دن گواہ بنے گی اذان دینے والے کے لیے اس لیے اذان کا درجہ اونچا ہے مؤذن کا مرتبہ اونچا ہے اس کے گواہ کتنے سب کہیں گے کہ جی ہاں انہوں نے اذان کہی تھی تیرے نام کو بلند کیا تھا دوسرا فائدہ جتنی دور تک اذان کی آواز جائے گی اس سے دور تک شیطان جا کے کھڑا رہے گا یہ دو فائدے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سننے والے جو ہیں اگر کام سلامت ہیں اور ہوش ٹھیک ٹھاک ہیں تو نماز کے لیے مسجد نہ جائیں گے کیونکہ اذان ہو سننے والا سنے اور ہاتھ پیر سلامت ہو اور اللہ نے ایمان کی سلامتی اور عقل ٹھیک ٹھاک رکھی ہو تو اس کے قدم مسجد کی طرف آنا چاہیے لیکن یاد رکھو کہ اذان یہ علامت ہے کہ اب نماز ہونے والی ہے اسی وقت فوراً سفر کرنا عام اذانوں میں ضروری نہیں ہے لیکن اقامت شروع ہوئی کہ فوری طور پر نماز کھڑی کی جا رہی ہے اور اس کی حاضری ضروری ہے اور اس کو جلدی صفوں میں کھڑے ہونا ہے اب اقامت میں سفوں میں کب کھڑے ہوں گے ایک مسئلہ ہے اب فرماتے ہیں کہ اذان دی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ اذان جو ہے یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے اور شیطان ہمیشہ اس کے خلاف تفریح کرتا ہے تو اس کی دعوت سے ٹکراؤ ہے یہ اذان کے اندر اور ٹکراؤ والی چیز جو ہے برداشت نہیں ہوتی اس بنا پر وہ بھاگ جاتا ہے کہ میں ٹکرا والی یہ دعوت کی صدا بھی نہ سنوں لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوبارہ شیطان آ جاتا ہے اور نماز میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے طرح طرح کی باتیں جو ہے یس کرو کزا و کزا طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے اب شیطان انسان کے اندر وسوسے کیسے ڈال سکتا ہے ابھی سے پاک میں فرمایا اب شیتان یجری مینل انسانی دم شیطان انسان کے اندر اپنے وسوسوں کو ایسے گھماتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون گھومتا ہے اس طرح سے داخل ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی چیز کبھی نہیں یاد آئی لیکن نماز میں یاد آئی یہ شیطان کی کار فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنا دفینا اپنے گھر کے اندر کسی جگہ دفنایا تھا ملتا نہیں تھا ادھر کوڈا ادھر کوڈا ملتا نہیں بہت دوڑے بھی کیے لیکن وہ بھی زیادہ مفید نہ رہے وہ گیا حضرت امام اعظم ابو حانی پر علیہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت اس طرح سے دفینہ گھر میں گم ہے کچھ طریقہ کار بتائیے کہ مجھے وہ دفینہ مل جائے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو رکعت پڑھ لیں اس نے دو رکعت کا تحریمہ باندھا رکو سے پہلے اس کو شیطان نے یاد دلائے گا فلان جگہ تو تم نے کھولا ہی رکو میں سے ریز ہوا اور سیدھا وہاں جا کے کھولنے لگ اور واقعی وہاں سے وہ دفینہ نکل گیا ہے یہ یہاں سے سیدھا ڈبا لے کر امام اعظم کے پاس پہنچا کہ آپ نے بہت سچوٹ علاج بتایا چیزیں ملنے اب میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی گم شدہ چیزوں کا علاج بتاؤں گا کہ دو رکعت پڑھو تو مل جائے گا امام اعظم تو امام اعظم ہے نا سوال کیا کہ کب تجھے یاد آیا فرمایا روکو سے پہلے یاد آیا نماز پوری کر لی کہا رکو میں مسئلہ حل ہو گیا حضرت تو سجدے کی تکلیف کیوں اٹھاؤں گا تو انسان اس طرح کا یہ تو اس کی کمزوری کی بات کہی لیکن دیکھو شیطان یاد دلاتا ہے حضرت آپ نے نماز کی ترکیب کیوں بتائی کہا نماز ایسی چیز ہے کہ شیطان اس کو خراب کرنے میں پوری طاقت لگاتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے تو کیا کریں ہم بسوس آئے تو نماز توڑ دیں اکثر لوگ کہتے ہیں نماز میں بسو سے آتے کھانے بیٹھتا ہے تو کوئی وسوسہ نہیں آتا دس لاکھ روپے گن رہا ہے کوئی وسوسہ نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو نماز میں ہی آتا ہے کیونکہ شیطان کے کام میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو نماز سے ہوتی ہے اس کی محنت ہے کہ بندے کو جہنم کی طرف لے چلے اور یہ چلا تحریم بانگ کر جنت والے رستے پر تو شیطان کو جانے دے گا اس لیے وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اب مشاعت فرماتے ہیں کہ ایسے وسوسے کے باوجود نماز ختم نہ کرے اب اس کو مثال سے سمجھو ایک ناخدا ہے ناخدا کو ناخدا اس لیے کہتے ہیں کہ ناؤ کا خدا یعنی وہ کشتی چلانے والا ہے ملا جب کشتی چلاتا ہے تو کشتی جب چلتی ہے تو سامنے سے موجیں کشتی کو ادھر جانے نہیں دیتی جدھر اس کا مقصد ہے جس کا ہدف ہے جانے کا اس طرف اور کشتی اس کے مخالف سمت میں چل رہی ہے تو موجیں جانے نہیں دیتی رکاوٹ بنتی ہے تو کیا کرتا ہے ملا جو ہوتا ہے وہ پتوار جو ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ چلاتا ہے اور کشتی کو آگے بڑھاتا ہے موجوں کی سمت کے خلاف اور یہ کہتا ہے کہ تم رکاوٹ کتنا بھی بڑھو میرا عزم ہے کہ مجھے مقصد تک پہنچنا ہے تو مجھے قربانیاں اور محنت کرنی پڑے گی لیکن میں مقصد تک پہنچوں گا تو ناخدا خدا موجوں کا زور دیکھ کر اپنی کشتی کو لنگر انداز نہیں کرتا بلکہ مقصد کی طرف چلاتا ہے وساوس کے زور کے باوجود آدمی کو اپنے مقصد یعنی نماز میں لگے رہنا چاہیے تو انشاءاللہ مقصد تک پہنچے یہ بہت سے لوگوں کے اعتراض کا جواب ہو گیا جو ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں وسوس آتا ہے تو کیا کریں اب دوسری بات صحابہ کرام نے کہا کہ دل کے وسوسوں پہ اللہ پکڑنا شروع کر دیں گے تو ہم تو کہیں کے رہیں گے نہیں پکڑ بہت سخت ہو جائے کیا سے کیا خیالات انسان کو آتے ہیں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا بہت گھبرا گئے اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ وساوس ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے اور نہ چاہنے کے باوجود آ جاتے اور اس پر اللہ فرماتے میں محاسبہ کروں گا تو پھر ہمارا جنت کا داخلہ اور اللہ کے راضی ہونے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا یہ ناقابل برداشت حکم ہے یہ ہماری جو ایبیلٹی ہے اس سے بہت زیادہ اوپر جا کر حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو جلدی توبہ کرو حضرت کیا ہوا فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ ہماری تکلیف اور ہماری کیپیسٹی سے بہت زیادہ جو ہے محنت کی جا رہی ہے ہم کہاں سے کریں گے کیسے برداشت کریں گے تو ان کے برابر تم برباد ہونا چاہتے ہو ان کی طرح ہونا چاہتے ہو تو حضور کیا کہیں ہوں فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہ تیری طرف سے جو بھی آئے ہم تو بندے ہیں منظور ہے ہم کو منظور ہے ایسا کہو آمن الرسول بما انزل الیہ من والمومنون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 زندہ کنیات آئے تو اور خوشی پتا تو جا شدہ ہر مرچے کنی رضا ہے تو زندہ رکھے تو تیرے حکموں کی بات ہے تو موت دے دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آرگیومنٹ قرآن کیا کہتا ہے

میری نماز میری قربانیاں سب تیرے حکم کے تابے تو کہے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں قربانیوں پہ تو دین کی بنیاد ہے فرماتے ہیں تو یہ کہہ دیا صاحب کرام نے فوراً اللہ نے فرمایا لا اللہ نفسا الا وسعها ہم تو امتحان لے رہے تھے دل کا کسی چیز یعنی گناہ کے اوپر پختہ عزم ہو جائے تو اس پر اللہ کی رب فرماتے ہیں خالی خیالات اور اوہام اور حوادث اور خیالات پر نہیں کوئی گرفت نہیں لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اختسبت ربنا ربنا لا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بس اللہ تعالیٰ نے جب بندوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ منظور ہے تو وسالت پر بھی پکڑ کرے منظور ہے تو اوہم پر بھی پکڑ کرے منظور ہے دل کی اندر آنے والے خیالات پر پکڑ کرے وہ بھی ہم کو منظور کیونکہ ہم تو تیرے بندے ہیں ہم کو تو راضی ہونا ہی پڑے گا تو مالک ٹھہرا ہم مملوک ٹھہرے تو خالق ٹھہرا ہم مملوک ٹھہرے تو دادا ٹھہرا ہم غلام ٹھہرے تو آقا ٹھہرا ہم تیرے بندے ٹھہرے ظاہری بات ہے کہ بندوں کا کام آرگیومنٹ کا نہیں ہوتا اس بنا پر ہم تیرے ہر حکم پہ راضی ہیں آج مسلمان اللہ کے احکام پر بظاہر کلمہ پڑھ کر رضامندی کا اظہار وقتر کرتا ہے لیکن اندرونی طور کی ریشہ دوانیاں بتاتی ہے کہ اس کو دین سے رضامندی نہیں ہے ورنہ دوسروں کے کھیل اور دوسروں کی چیزیں اور دوسروں کے جو شعبت اور دوسروں کے ڈھونک دھکی کو یہ تو نہ اپنا تھا یہ کہے کو پتنگ بازی کرتا کیا ضرورت تھی اس کو پتنگ بازی کرنے کی جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دوسروں کے شاعر میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت لگانا ہے تو اللہ کے گھر میں لگا لگانا ہے تو اللہ کے راستے میں لگا لگانے کے بہت راستے ہیں لیکن اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے جو ہے دوسروں کی خوشیوں کو بھی اپنا کر یہ گویا اقرار اور دعویٰ کیا کہ اللہ تیری خوشیوں میں ہم خوش نہیں ہیں یہ تو دین سے ناراضا مندی اور ناراضگی کی ایک علامت ہو گئی بھائی جن کا مذہب ہے جن کا دین ہے جن کا تہوار ہے وہ اپنے طور پر تہوار منائے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہم کو اس سے کوئی اعتراض میں نے اس روز بھی کہا کہ اکتیس دسمبر میں تھرٹی فرسٹ ہم کو منانے کا کیا حال ہے ہم ہم ہمارا کیا ہے اس روز وہ ایک مسلمان کھلاڑی ہے وہ جو ہے دنیا کے کھلاڑیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہا ہے مسلمان ہوتا تو نہ پیش کرتا یہ کیا اسلام ہوا کہ دوسروں کی چیز میں راضی ہے اور خود دنیا بھر کے دین کے احکام ہیں جن کو نظر انداز کیا ہوا ہے محرم پہ تو مبارکباد دینی اور دی تو ان کے ان کے عیسائیوں کا کام ہے تھرٹی پرسنٹ مبارکباد دینا ان کا کام ہمارا کام نہیں ہے اور پتنگ بازی ہمارا تہوار ہے ہی نہیں جن کا ہوگا ان کا ہوگا جن کو منانا ہے وہ منائے لیکن ہم کو منانے کی ضرورت نہیں ہم کو منانے کے لیے دو عیدیں کی بس وہ کافی ہے روز عید نہیں ہوتی اور روز اگر عید ہو تو اس کو عید نہیں کہتے اس کو وہ عید کہتے ہیں عید دو کی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر اس میں بھی کنٹرول دے دیا اس میں بھی یہ کیا کہ صبح میں پہلے اللہ کے بندے بنو دنیا والوں کی طرح جو ہے اوپر سے گرنے والوں کو کیچ کرنے کے لیے نیچے پہلے ایمبولینس تیار ہے ایسا کوئی تہوار ہم کو نہیں دیا ہے ہمارے سب تہوار میں جان مال عزت آبرو شرافت تمام چیزیں ملبوز رکھی جائے گی دوسروں کو تکلیف کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے پٹاخے کے لیے پر ڈاکٹر کہتے ہیں آنکھوں کو خراب کرتا ہے کانوں کو خراب کرتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو آکسیٹ کرتا ہے دماغ کے اوپر بڑے بڑے جھٹکے دیتا ہے نہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی کہ بھائی ایسے دھماکے اور بم پڑنا یہ خوشی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں پتنگ والے میں لوگ کہتے ہیں کہ نگاہیں ان کو تیز کرنی ہے تو نگاہیں تیز کرنے کے لیے قرآن پڑھو نا سنتوں پہ عمل کرو سرکار نے سرما لگانے کو فرمایا ہے رات کو سرما لگاؤ اور رات دن تلاوت قرآن کرو حد کرنے جاؤ بیت اللہ کو دیکھو سرکار کے روزے کو دیکھو آنکھیں تیز ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے کو آنکھیں تیز ہی کرنا ہے تو ہمارے والے طریقے اختیار کریں ہم غیروں کے طریقے سے آنکھیں تیز کر کے کیا کریں گے بل کے اوپر چڑھنے سے آنکھیں گناہ گار ہوتی ہیں کیونکہ جب اوپر جائے گا تو اوپر جانے کے بعد آنکھوں کے گنا کیونکہ ادھر ادھر خواتین لڑکیاں پڑی پتنگ کٹا غیر کا پتنگ ہماری ملکیت نہیں اس کو لوٹنے کے لیے دوڑنا ہم لوگ لوٹے رہے ہیں کیا ہم لوگ چور اچکے بنیں گے اس روز تو تہوار میں آدمی چور اچکا اور دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کرے ناجائز کیسے جائز ہے لہذا اس پر ایک پائی بھی جو ہے خرچ نہ ہو اس کا اہتمام کیجیے اپنے بچوں کو سمجھائیے جوان اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ ہر گرد جو ہے فجر کی نماز کے بعد نہ کھایا جائے بلکہ سیدھیا جو روزانہ کھاتے ہیں اسی کو جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پھاپڑے اور کھاپڑے جو کھاتے ہیں معلوم اس میں کیا کھانے کو ہوتا ہے کہ اس کو اسپیشل اوپر کر کے کھایا جائے اور پھر جو ہے اس پر موسیقی یہ ستم والا ہے ستم پورا دن بچتی ہے نمازوں کا اہتمام نہیں کچھ نہیں کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں آپ نے کتنا پریشان دیا پریشان نہیں تھا آواز اندر تھا پریشان تھا سرکار کے طریقوں کے خلاف زندگیاں گزار کے ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے رہیں کبھی نہیں رہیں گے خلاف پیمبر کسے رب گزیر بہت اچھی بات شیخ سادی نے کہی ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزین کہ ہر گز ب منزل نخام جس نے سرکار کے راستوں کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا خدا کی قسم منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا اس لیے شیخ سادی فرماتے ہیں رسی بکا پائے آرابی دیہات سے آ کر کابت اللہ کی راہ لینے والے تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا کابت اللہ کی راہ تم روی ترکستان اس بنا پر کہ تو نے جو راستہ اختیار کیا وہ ترکستان تو جاتا ہے البستان نہیں جاتا ہم لوگوں نے بھی جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارا تعلق مدینہ سے ہونا چاہیے اور اقبال نے بہت اچھی بات کہی جس پر بات ختم کریں گے کیا کہتے ہیں ساز ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری ساز ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری اور جان ہندی ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور سو فیصد دین پر عمل کرنے کی توفیق صحیح ادا فرمائے واقع زامہ نان فی کے میں